ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو کھڑے دیکھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل نامی ہیں انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے ہی رہیں گے بیٹھیں گے نہیں نہ کسی چیز کے سائے میں بیٹھیں گے اور نہ کسی سے بات چیت کریں گے اور روزہ رکھیں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بات کریں سائے کے نیچے بیٹھیں اٹھیں اور اپنا روزہ پورا کر لیں عبد الوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب نے بیان کیا ان سے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث سمر چھ ہزار سات سو چار